عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے ابراہیم نقی سے بیان کیا انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو میں نے عرض کی کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے اور قرت نہ کر سکیں گے آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں میں نے وہی عذر پھر دہرایا پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کرا دی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج ذرا ہلکا پا کر دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے ابو بکر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے لیکن آپ نے اشارے سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو میں بیٹھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے عبداللہ بن داؤد کے ساتھ اس حدیث کو محاذر نے بھی آمش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بارہ